السلام علیکم میں virtual university government of Pakistan کی جانب سے آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر 43 میں خوش آمدید کہتا ہوں پچھلے لیکچر میں ہم نے جو کمپائلر کے حوالے سے آخری مرحلہ تھا اس کی کاروائی شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے اب جو ٹارگیٹ مشین ہے اس کے لیے کوڈ جنریٹ کرنا ہے اور اس کی خاطر ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ اسمبلی لینگویج کوڈ ہوگا بلکہ ایسے کے بجائے ہم کسی خاص آرکیٹیکچر کو انٹل اسپارک یا مپس یا کوئی ایسا آرکیٹیکچر استعمال کریں یا می بی ایسے بھی کہ یا رسک والی بات کریں ہم ایک جنیرک سی ٹارگیٹ مشین بناتے ہیں یا ٹارگیٹ اسمبلی لینگویج بناتے ہیں یہ بھی نہیں کہ مشین کو ہم اتنا ہم سوچیں اس کے بارے میں ہمارے لیے اسمبلی لینگویج جس میں ہم ٹریڈیشنلی آپ کوڈز ایڈریسنگ موڈس رجسٹرز اور یہ جو باتیں ہیں یہ ہم لیتے ہیں یعنی کہ اسمبلر جو ہے ٹپکلی آپ کو یہ فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں تو یہ اسمبلی لینگویج ایک جنیرک سی ہم لے کے اب ہم جو کوڈ ہے یہ اسمبلی لینگویج کوڈ یہ ہم جنریٹ کریں گے اب اس کے لیے ایک سمپل مائنڈیڈ اپروچ کچھ یوں تھی کہ جو تھری ایڈریس اسٹیٹمنٹس ہم نے جنریٹ کیے ہیں یاد ہے وہ انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن جو ہم نے اپنا وہ جو ماڈیول جو سنٹیکس ڈائریکٹ ٹرانسلیشن کر رہا تھا وہاں پہ ہم نے جنریٹ کروائی تھی وہ بیک پیچنگ والی روٹین باتیں جو ساری تھیں وہاں سے وہ جو کوڈروپلس نکلے تھے وہ اور سمبل ٹیبل جس کے اندر جو یوزر ویریبلس ہیں ان کی ٹائپ ان کی سائز اور بقیہ اور کئی انفارمیشن اور پھر جو کمپائلر جنریٹڈ ٹیمپرریز تھے یاد ہے یہ بھی ہم تھری ایڈریس کوڈ میں کر رہے تھے یعنی کہ وہ جو تھری ایڈریس کوڈ یا وہ کوڈروپلس ہیں وہ سارے اور سمبل ٹیبل یہ دو چیزیں جو ہیں یہ اب ہمارے پاس اس کوڈ جنریشن ماڈیول میں آ گئی ہیں اور یہاں پہ ہم اسمبلی لینگویج فی الحال ایسے کرتے ہیں کہ ایک اسٹیٹمنٹ لی تھری ایڈریس کوڈ اس کی فارم دیکھی کہ یہ اسائنمنٹ ہے انڈیکسڈ ہے نان انڈیکسڈ ہے یا اس میں کوئی ریتھمیٹک آپریشن ہے سنگل یعنی کہ یہاں پہ اب وہ ملٹیپل نہیں ہوگا تھری ایڈریس کوڈ جو ہے اس نے ان کمپلیکس یا کمپاؤنڈ جو ایکسپریشنس تھے بولین یا ادر وائز ارتھمیٹک ان کو انریول کر کے ایک لحاظ سے بریک کر کے سمپلر اسٹیٹمنٹس میں ان کو ہمارے سامنے یا ہمیں کوارڈز کی فارم میں دے دیا ہے تو ہم ایک ایک تھری ایڈریس اسٹیٹمنٹ ٹائپ کے corresponding assembly language code generate up کر دیتے ہیں اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کے سامنے پچھلی دفعہ پیش کی تھی وہ جو سی اسٹیٹمنٹ جس میں وہ ارے اے بی اور سی اریز جو تھی وہ انڈیکس کے ذریعے بیسکلی ایک اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ تھی اور اس کی خاطر میں نے آپ کو تھری ایڈریس کوڈ دکھایا اور اس کے کورسپونڈنگ اسمبلی لینگویج کوڈ لیکن وہی بات جو میں نے پھیر دی کہ اگر میں اس کوڈ کا سائز دیکھوں اور سائز کے مطابق اس کی کاسٹ دیکھوں پھر یہ دیکھوں کہ کمپائلر جنریٹڈ ٹیمپریز جو ہیں ان کے لیے بھی اسٹوریج اب درکار ہو رہی ہے پھر یہ کہ رجسٹر یوسیج کیا ہے کتنے رجسٹرز استعمال ہو رہے ہیں یہ ساری باتیں میں نے سرسری طور پہ کہہ دی اور اس کے بعد کہا کہ ابھی مواقع ایسے ہیں کہ یہ جو اسمبلی لینگویج کوڈ ہم نے جنریٹ کیا ہے اس سے اصل میں ہم بہتر کوڈ جنریٹ کر سکتے ہیں جو سائز میں بھی اور جو ایکسیکیوشن پروفائل ہے اس کے حوالے سے بہتر ہوگا یعنی کہ زیادہ آپٹیمائزڈ ہوگا البتہ یہ بات میں نے اس وقت نہیں کی تھی کہ یہ آپٹومائزیشن کیا ہے کیسے کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ الگریدمس کیا ہیں سو اینی ویز اب کہانی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ایکچولی یہ جو تھری ایڈریس کوڈ سے اسمبلی لینگویج بنانے والا معاملہ ہے اس کو ہم ایک لحاظ سے یہ سمپل مائنڈیڈ اپروچ سے نہ کریں تو بہتر ہے اور ہم کر تو سکتے ہیں ٹھیک ہے اسمبلی لینگویج آ جائے گی لیکن یہ کہ ابھی کئی مواقع ہیں جس سے یہ اسمبلی لینگویج کوڈ بھی جو جنریٹ ہوگا یہ بہتر آپٹومائزڈ اور اسپیس اینڈ ٹائم افیشینٹ ہوگا تو کیوں نہ ایسے کیا جائے تو آئیے اب آج یہ گفتگو شروع کرتے ہیں یعنی کہ ایک آپٹومائزیشن کا پہلو ساتھ ساتھ چلے گا اور ساتھ ساتھ پہ وہ کوڈ جنریشن کا پہلو بھی چلے گا یعنی کہ آپٹومائزیشن کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ کوڈ کیسا نکلا اگر وہ ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے لیکن اگر اور بہتر ہو سکتا ہے تو پھر وہ بھی ہم کریں گے ہاں یہ میں کہتا چلوں آپ یہ کہیں ہم اینڈ لیس کاروائی نہیں کرتے جائیں گے بس بہتر سے بہتر کی تلاش یہاں پہ یہ جو ہیں they are generally N P complete تو آپ ہیورسٹکس استعمال کرتے ہیں اور ہیورسٹکس میں یہی ہوتا ہے کہ بھائی آپٹیمل سے اگر آپ سیونٹی پرسینٹ ایٹی پرسینٹ قریب آ گئے ہیں تو ٹھیک ہے اب یہاں پہ کہانی چھوڑو ورنہ یہ تو کبھی کنورج نہیں کرے گا یا اتنا ٹائم اس کو درکار ہوگا کہ وہ پریکٹیکلی امپاسبل ہے تو اینی ویز اب آئیے یہ جو پہلو ہے کہ کوڈ تھری ایڈریس کوڈ کو فرض کریں لے کے assembly can language code generate کرنا اور آپٹمائزیشن کی کوئی کاروائی کرنا یا ان پروسیجر استعمال کرنا وہ کیا ہیں ان کے لیے کیا کیا ہمیں ارینجمنٹس کرنی پڑیں گی ہم اس کی اب ڈسکشن شروع کرتے ہیں اس ڈسکشن کے لیے جو چند ایک چیزیں ہمیں یا اسٹریٹجیز درکار ہوں گی ان میں سے ایک ہے کنٹرول فلو گراف بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم آئی آرز کی ڈسکشن کر رہے تھے تو اس وقت گرافیکل آئی آرز میں میں نے اس کی بات کہی تھی کہ کنٹرول فلو گرافس بھی ہوتے ہیں اب یہ فلو گراف کیا چیز ہے یہ کیسے بنتا ہے اس میں کنٹرول اور فلو والی بات کیا ہے یہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے لیکن یہ کہ یہ ایک کہہ لیں ڈیٹا اسٹرکچر ہے جس کو ہم انکریزنگلی اب یہاں پہ استعمال کریں گے اور یہ نہیں کہ ہم کوئی اپنے original C plus plus program کے ساتھ کچھ کریں گے یہ اب جو انٹرمیڈیٹ فارم تھری ایڈریس کی ہے اس کو ہم سی ایف جی میں کنورٹ کریں گے اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیجئے لیکن ابھی ہم اس کو تھوڑی دیر میں بنائیں گے ڈیفینیشن اس کی سمپلی وہی ہے کہ اٹس یہ ٹرپلٹ ہے وی کاما ای یہ تو جانی پہچانی بات ہونی چاہیے کہ گراف کے اندر ہوتے ہیں ایجز ہوتے ہیں اور ایک انٹری یہ ایک اسپیشل ہے جو کہ ہم اسپیسیفائی ہمیشہ کریں گے where we is the word says اور نوز ریپرزینٹنگ این انسٹرکشن اور basic block group of statements یہ بیسک بلاک کیا ہے انسٹرکشن تو چلیں وہ تھری ایڈریس کوڈ انسٹرکشن ہے basic block actually group of three instruction code ہوگا یا وہ کوڈ وہ کیسے گروپنگ کریں گے یہ ابھی آ رہا ہے اور ای e جو ہے وہ ایجز ہیں ایک ورٹکس سے دوسرے ورٹکس تک یہ جاتے ہیں اور یہ کیا ہے پوٹینشیل فلو آف کنٹرول یہ ایک لحاظ سے وہ پروگرام کا فلو آف کنٹرول ہے کہ کس طرح آپ فار ایگزامپل جمپ کر جاتے ہیں کہ کچھ حصہ جو ہے تھری ایڈریس اسٹیٹمنٹس کا آپ لے لیجئے کہ وہاں پہ جب آپ جمپ کرتے ہیں یاد ہے وہ جو اف والی بات تھی جو ہم نے بولین ایکسپریشن میں کی تھی کہ اگر فالس ہے تو جمپ کر جاتے تھے یا اف دین ایلس میں ہم جمپ کر جاتے تھے یہ وہ فلو آف کنٹرول ہے یعنی کہ ایکسیکیوشن فلو جو ہے اور انٹری جو ہے is an element of we the unique program entry کہ یہاں سے آپ گراف میں داخل ہوں گے اب یہ دیکھیے کوئی ٹری نہیں ہے یہ گراف ہے تو آپ کو یاد ہے وہ جس طرح ڈائسٹرز آرگر میں آپ اسپیسیفائی کرتے تھے کہ یہ سورس ہے یہاں سے شارٹیسٹ پاس ڈھونڈو تو یہ وہ والی بات ہے کہ یہ جو انٹری ہے یہ ایک اسپیشل ایلیمنٹ ہے یا ایک اسپیشل وی ہے ایک ورٹیکس ہے جو کہ گراف میں جب آپ انٹر ہونا ہے تو یہاں سے آپ انٹر ہوں گے اب آئیے یہ دیکھیے یہ سی ایف جی کیسے بنتا ہے اس کے لیے اب کاروائی اس کے لیے جو پہلی چیز چاہیے وہ ہے بیسک بلاک اس کی ڈیفینیشن کیا ہے basic block is a sequence of consecutive statement with a single entry single exit definition دیکھ لیجیے لیکن جیسے آپ مثال دیکھیں گے یہ چیز سمجھ آئیے گی تو آ جائے گی تو اب آئیے ذرا اس طرف جلدی سے چلتے ہیں وہ ایسے کہ یہ جو بیسک بلاک ہے اس کی یہ خاصیت ہوگی کہ اس میں فلو آف کنٹرول ہمیشہ ایک جگہ سے آئے گا انٹر ہوگا اور ہمیشہ صرف ایک پوائنٹ سے لیو یعنی کہ نکلے گا یہ نہیں کہ آپ بیسک بلاک میں ملٹیپل طریقوں سے آ سکتے ہیں اور ملٹیپل رستوں سے باہر جا سکتے ہیں اندر آنے کا ایک رستہ اور باہر جانے کا ایک رستہ ٹپکلی البتہ اس کے ویریئنٹس ہیں سنگل اینٹری ملٹیپل ایگزٹ یا ملٹیپل اینٹری سنگل ایگزٹ بھی ہوتے ہیں لیکن جو ٹپکلی ہمیں نظر آئے گا وہ یہی ہوگا کہ سنگل اینٹری سنگل ایگزٹ البتہ جیسے کہ میں نے کہا یہ جو کاروائی ہے اس میں آپ کو بعض اوقات ملٹیپل انٹریز بھی نظر آئیں گی لیکن وہ ملٹیپل انٹریز یہی ہوگا کہ کہیں اور سے آپ آ رہے ہیں اور وہاں پہ آپ ایک سنگل پوائنٹ سے انٹر ہو رہے ہیں آگے چلیے اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو ہمارے پاس انٹرمیڈیٹ کوڈ ہے یعنی کہ وہ تھری ایڈریس اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ساری کی ساری لے کے ان کو ہم پرٹیشن کریں گے یعنی کہ ان کے حصے بنائیں گے انٹو بیسک بلاکس تو جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بیسک بلاکس ہیں یہ بنے کے کن سے اور یہ کیا ہوں گے کیا ہو گئے میں نے بڑی تیزی سے چند ایک سلائڈ میں تو ان کی ڈیفینیشن دے دی لیکن جیسے کہ میں نے ارض کیا مثال سامنے آئے گی تو یہ ایک بات کلیئر ہو جائے گی دوسری یہ بات کہ یہ بلاکس بنیں گے کس چیز کے اور کیسے بنیں گے یہ انٹرمیڈیٹ کوڈ کے یعنی کہ وہ جو تھری ایڈریس کوڈ ہے ہمارا کوڈ روپلس ہیں اور کیسے بنیں گے ان کو ہم پارٹیشن کریں گے یعنی کہ ان کو ہم حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں گے اور وہ ایسے کہ یہ جب حصے بن جائیں گے تو اس کو لے کے ہم اب ان میں ایجز ڈال دیں گے اور ایجز جو ہیں اس طرح کے add edges corresponding to control flow between blocks اور وہ فلو جو ہے وہ گوٹوز کی وجہ سے ہوگی انکنڈیشنل یا ملٹیپل یا کنڈیشنل گوٹوز ہو سکتی ہیں اور اگر کوئی گو ٹو نہیں ہے یعنی کہ سمبل اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹس ہیں تو پھر جب آپ ایک بلاک کے آخر میں پہنچیں گے تو وہاں سے پھر اگلے بلاک میں آپ ان سینس سیکوینشلی چلے جائیں گے ابھی تک کاروائی جو ہے وہ آلموسٹ جیسے ڈیفینیشنز ہیں وہ چل رہی ہے تو اب ہم چلیے اس ایلگردم کی طرف فی الحال چل جاتے ہیں ابھی بھی تھوڑی سی تھیوریٹیکل بات ہے وہ دیکھ لیجئے کہ اس ایلگردم میں اور ایلگردم کیا ہے ٹائٹل دیکھ لیجئے کہ پارٹیشن انٹو بیسک بلاکس تو کاروائی پھر دہرا دیتا ہوں تھری ایڈریس اسٹیٹمنٹس ہمارے پاس ساری موجود ہیں ساری کی ساری یعنی کہ وہ جو پچھلا حصہ تھا سینٹیکس ڈائریکٹر ٹرانسلیشن کا یا میں بھی کوئی اور اسٹیج تھی اس نے اب ہمیں تھری ایڈریس اسٹیٹمنٹس دے دی ان کو ہم نے پارٹیشن کرنا ہے بیسک بلاکس میں جب بیسک بلاکس بن جائیں گے تو بلاکس کے اندر ہم گو ٹوز اور اس طرح کی چیزیں دیکھ کے ہم ایک لحاظ سے گراف بنائیں گے اور گراف کے نوٹس جو ہیں وہ یہ بیسک بلاک ہوں گے اور یہ کنٹرول فلو جو ہے اس سے ہمیں وہ ایجز ملیں گے تو ایلگردم دیکھ لیجئے کہ ان پٹ ہے sequence of three address statements output ہے list of basic blocks with each three address statement exactly one block یعنی کہ جب ہم اس کو پارٹیشن کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ایک تھری ایڈریس اسٹیٹمنٹ دو بلاکس میں اپیئر ہو ہر اسٹیٹمنٹ ایک بلاک میں ہوگی کسی میں ایک کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہوگی ایلگردمس جو ایلگردم ہے وہ کیا ہے اس میں سب سے پہلے آپ کریں گے determine the set of leaders the first statement of basic blocks the rules are the first statement is a leader any statement that is the target of a conditional or unconditional go to is a leader any statement that immediately follows a go to or conditional go to is a leader تو یہاں پہ اصل میں جو اسٹیٹمنٹس ہیں ساری تھری ایڈریس کوڈ ہیں ان کو آپ اسکین کریں گے ون بائی ون اور ان میں سے لیڈر اسٹیٹمنٹس تلاش کریں گے اور رولز اس کے یہ ہوں گے کہ جو کواڈروپل سارے آئے ہیں ان کی پہلی اسٹیٹمنٹ جو ہے سب سے پہلی جو لیٹ سے کواڈروپل زیرو ہے اگر وہ ارے کے اندر اسٹورڈ ہے یا پوزیشن ون پہ ہے وہ لیڈر تو ہے اس کے بعد کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ جو کہ ٹارگیٹ ہے گو ٹو کا ریمبر یہ گو ٹو جو ہوتے ہیں یہ اسٹیٹمنٹ کے اوپر جمپ کرتے ہیں تو اگر کوئی اسٹیٹمنٹ گو ٹو کنڈیشنل یا انکنڈیشنل کا ٹارگیٹ ہے تو وہ بھی لیڈر ہے اور پھر اگر کوئی ٹارگیٹڈ اسٹیٹمنٹ ہے یا وہ جو پہلی ہے اس کے بعد جو آتی ہے وہ بھی ایک لیڈر ہوگی تو یہ اسٹیٹمنٹس کو اب ہم ان میں سے کچھ کو چن کے کوڈروپل جو ہیں ان میں سے لیڈرز ہم ڈھونڈیں گے پھر for each leader its block consist of the leader and all statements up to but not including the next leader or the end of the program تو الگریدم یہ ہے کہ کوڈروپلس لیں ان میں سے لیڈر اسٹیٹمنٹس تلاش کریں وہ کیسے یہ رولز میں نے ابھی آپ کو دکھائے اور پھر جب یہ لیڈرز آ گئے تو ایک لیڈر سے اگلے لیڈر تک یا اس سے ایک اسٹیٹمنٹ پہلے جو ہے وہ ایک بیسک بلاک ہے اور پھر اگلا لیڈر اور پھر اس سے اگلا لیڈر جہاں پہ ہوتا ہے شروع ہے یا ہے اس سے پہلی والی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ اگلا بلاک ہے یا اگر آپ اینڈ آف دا پروگرام یعنی کہ کوڈ ختم ہو گئے تو تب وہ بیسک بلاک ہے اب یہاں پہ میرے خیال میں انف تیری ایک مثال دیکھ لیں جس سے کہ یہ بات ایٹ لیسٹ پریکٹیکلی ذرا نظر آ جائے کہ کیا ہو رہا ہے اس کی خاطر میں ایک سی پروگرام سے شروع کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ consider the C fragment for computing dot product A transpose B of two vector یہ آپ وہ لینئر الجبرا والی بات ہے کہ آپ کے پاس دو ویکٹرز ہیں اس کی ڈاٹ پروڈکٹ آپ نے نکالنی ہے جو کہ ایکچولی ایک نمبر ہوتا ہے ایک اسکیلر ہے تو دو ویکٹرس کو آپ اس طرح کرتے ہیں کہ اے جو ویکٹر ہے اس کا ٹرانسپوز لیں گے یعنی کہ اگر وہ کالم ویکٹر ہے تو وہ رو بن جائے گا اور دوسرا بی جو ہے اس کو ایز کالم رکھ کے یہ میں نے فارمولا آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ اے اور بی کے elements A one B one plus A two plus B two A one two times B two and so on سے A twenty times B B two twenty یہ ساری پروڈکٹس جو ہیں ان کو اگر آپ جمع کر لیں تو یہ جو سم ہے یہ ایونچولی ایک نمبر آپ کو دے گا یہ ڈاٹ پروڈکٹ کہلاتا ہے اس کی خاطر جو سی کوڈ ہے وہ سمپلی یہ چھوٹا سا ہے کہ فرض کریں اے اور بی جو ہیں یہ ویکٹرز ایک ارے ارے میں اے اور بی ارے یہ دو ارے ان میں اسٹورڈ ہیں تو اگر آپ نے ڈاٹ پروڈکٹ نکالنی ہے تو یہ سمپل جو کوڈ ہے آپ کے سامنے کہ پراڈ ویریبل زیرو فرض کریں یہ انٹیجرز ہیں آئی ایکول ون تو prod is equal to prod plus A I times B I یہ سمپل وہ سم کر رہا ہے ہر ایلیمنٹ آف اے کو ہر ایلیمنٹ اس کے کورسپونڈنگ بی سے ملٹیپلائی کر کے اور وہ جو پروڈکٹ ہے اس کو یہ پروڈ میں جمع کرتا جا رہا ہے I is equal to I plus one while I is less than equal to twenty یہ ڈو وائل جو ہے یہ واقعی سی اور سی پلس پلس میں آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو فور لوپ سے بھی لکھ سکتے تھے وائل لوپ سے بھی لکھ سکتے تھے یہاں پہ میں نے چلے ڈو لوپ جو ہے ڈو وائل جو ہے اس کو چنا اب اگر یہ پروگرام ہم اپنے ہی کمپائلر میں سے گزاریں تو اس کے نتیجے میں ایسا code intermediate code three address code جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے اور یہ کیسے یہ ایکچولی آپ پروجیکٹ وائز یہ کام کر چکے ہیں کہ کس طرح ہماری وہ جو سی لائک لینگویج ہے اس میں کوڈ لکھیں تو اس سے بالکل اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں تو یہ جو ڈاٹ پروڈکٹ کے لیے کوڈ ہیں یہ ایک نظر دیکھ لیجئے کہ prod equal zero I equal one پھر ٹی ون یہ اب وہ کمپائلر جنریٹڈ کوڈ ہے کہ فور ٹائمس آئے اب یہاں پہ وہی کہانی ہو رہی ہے کہ جو سی میں اسٹیٹمنٹس کمپلیکس تھیں یا جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کمپاؤنڈ ایکسپریشنس تھے ان کو بریک کرنا پڑے گا یہ وہ ٹی ون جو ہے یہ ارے کا ریفرنس ہے یہ اسٹیٹمنٹ نمبر فور میں پھر فور ٹائمس آئے دوبارہ کر کے ٹی تھری ہم کمپیوٹ کر رہے ہیں جو کہ پھر اسٹیٹمنٹ نمبر سکس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بی کو ہم انڈیکس کر رہے ہیں اور اس کو بھی ہم پھر ایک ٹیمپرری میں ڈال رہے ہیں اب یہ دو ٹیمپرریز ٹی ٹو اور ٹی فور جو اسٹیٹمنٹ نمبر سیون پہ آپ کے سامنے ہیں ان کے اندر اب اے آئی اور بی آئی آ چکے ہیں ان دونوں کو ملٹی پلائی کر کے ٹی فائیو میں ڈالا ایک اور ٹیمپرری پھر ایونچلی اس کو پراڈ کے ساتھ ایڈ کر کے ٹی سکس میں ڈال دیا یہ وہ ٹیمپریز ہیں سارے وہ جو میک ٹیمپ کی وجہ سے بنتے جا رہے ہیں اور اب جو ٹی سکس میں ویلیو ہے اس کو ہم پراڈ میں ڈال رہے ہیں کیونکہ ہم یہ ابھی واپس جا کے یہ دوبارہ کاروائی کرنی ہے جو کہ اب یہ ٹی سیون میں دیکھیے آئی کو آئی پلس ون اس طرح کیا اب دیکھیے یہاں پہ میں یہ نہیں کہہ سکتا آئی کو آئی پلس ون یہ وہ سی نہیں یہ اب وہ تھری ایڈریس اسٹیٹمنٹس ہیں اور پھر 11 پہ آئے کی ویلیو میں ہم نے ٹی سیون کی جو ویلیو وہ ڈالی کیونکہ ٹی سیون دیکھیے آئی پلس ون ہوا اور یہاں پہ آپ وہ کنڈیشنل گو ٹو ہے کہ if I is less than twenty go to three یہ تھری جو ہے یہ اسٹیٹمنٹ ہے یہ اسٹیٹمنٹ نمبر تھری جو کہ یہ T one equal four I offset جو ہے یہاں وہ جا رہی ہے اچھا یہاں تک جو کاروائی ہے وہ تو آپ چلیں دیکھی بھالی ہے کہ کس طرح ہمارے پاس سی لائک کوڈ ہے جس ہم وہی جو سنٹیکس ڈائریکٹر تھی باٹم اپ ہو یا ٹاپ ڈاؤن ہو اس کے ذریعے ہم نے یہ کوارڈ جنریٹ کیے اب یہ سارے کے سارے جو کوارڈز ہیں الانگ the سمبل ٹیبل اور سمبل ٹیبل میں کیا ہوگا یہ اے بی ٹی ون یہ سارے I, prod یہ سارے ویریبل جو ہیں یہ سمبل ٹیبل میں ریکارڈیڈ ہیں ان کا نام کیا ہے ان کی ٹائپ کیا ہے ان کے لیے کتنی یعنی کہ اے جو ہے وہ ایک ارے ہے ارے کا سائز کتنا ہے تو اینی ویز یہ ساری انفارمیشن اب ہمارے اس ماڈیول کے پاس آئی تو اس ماڈیول نے اب یہ نہیں کرنا کہ ایک ایک اسٹیٹمنٹ لی اور اسمبلی لینگویج جنریٹ کر دی ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم کریں گے نہیں اب ہم کریں گے یہ کہ یہ جو ہمارے پاس ساری اسٹیٹمنٹس ہے اس سے ہم ایک سی ایف جی بنائیں گے کنٹرول فلو گراف اس کے بنانے کی خاطر وہ لیڈرز والا معاملہ کہ ان ساری اسٹیٹمنٹس کو ہم شروع سے لیں گے اور اس پہ یہ الگردم چلائیں گے وہ الگردم کیا ہے اگر یاد کلاؤں اور ابھی میں آپ کو مثال کے ذریعے دکھا بھی دوں گا کہ پہلی اسٹیٹمنٹ تو لیڈر ہوگی پھر ایسی اسٹیٹمنٹ ڈھونڈو جو کہ ٹارگیٹ ہیں جو کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گو ٹو تھری آخر میں ایک نظر آ رہا ہے گو ٹو جس کی بنا پہ ہم ایک ٹارگیٹ اسٹیٹمنٹ ڈھونڈ سکتے ہیں اور اس کی بنا پہ پھر یہ بلاکس بن جائیں گے اور پھر یہ جو گو ٹو تھا اس کے ذریعے وہ ایک ایج جو ہے وہ بنے گا کہ اس بلاک سے جس بلاک میں یہ گو ٹو تمہیں لے کے جا رہا ہے وہاں تک ایک ایج بنا دو تو آئیے اب یہ کاروائی دیکھتے ہیں میں اس کے بعد آپ کو ایک اور لمبی مثال دکھاؤں گا جس میں یہ چیز اور واضح ہو جائے گی کہ یہ بیسک بلاک کیا ہے اور اس سے پھر یہ کنٹرول فلو گراف کیا ہے اور پھر ایونچولی کہ یہ بیسک بلاکس بنانا سی ایف جی بنانا اس کو ہم اسے ہم کریں گے کیا ہاں یہ ضرور ہے کہ بھئی وہ جو بات میں نے شروع میں آپ کو دکھا دی تھی کہ کس طرح اسمبلی لینگویج کوڈ کی کاسٹ جو ہے ہم اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں اور یہ بھی میں نے ارض کیا تھا لاسٹ ٹائم اور آج بھی کہ یہ جو لوکل ڈیسیزن تھے ایک ایک اسٹیٹمنٹ والا معاملہ اس سے ہم اچھا کوڈ جنریٹ نہیں کر سکتے ہمیں ایک ایک سینس میں ایک گلوبل پکچر دیکھنی ہے اور یہاں پہ یہ جو سی ایف جی اس میں یہ گلوبل پکچر نظر آ رہی ہے کہ وہ اسٹیٹمنٹ سے آپ کہاں کہاں جاتے ہیں اور اس سے ایکچولی پتا یہ چلے گا کہ یہ ویریبل جو ہیں یہ کہاں کہاں کب استعمال ہوتے ہیں پھر یہ کہ ہمیں اس کا بھی جسے نا سوراغ سا لگانا پڑے گا اور ٹھیک ہے وہ سمبل ٹیبل سے مل جائے گی تو آئیے اب فی الحال پہلے یہ بیسک بلاک سے سی ایف جی بنانا جو ہے یہ کاروائی اب یہ دیکھتے ہیں مثال کے ذریعے اور یہ جو مثال چل رہی ہے اس کو فی الحال مکمل کرتے ہیں یہاں پہ اب میں نے اس سیٹ آف اسٹیٹمنٹس جو بارہ ہیں ان میں دو لیڈرز دکھائے ہیں ان میں یہ جو پہلی اسٹیٹمنٹ ہے ون یہ تو لیڈر ہے کیونکہ یہ تو پہلی اسٹیٹمنٹ ہے تو پہلی اسٹیٹمنٹ ہمیشہ لیڈر ہوتی ہے اس کے بعد آپ ساری اسٹیٹمنٹ دیکھیے اس میں کوئی گو ٹو ہے اور وہ بالکل آخر میں ہے بارہ نمبر یہ ایک کنڈیشنل گو ٹو ہے لیکن ہے یہ گو ٹو اور گو ٹو کا ٹارگیٹ کیا ہے یہ پرنتھس میں یہ جو تھری ہے یہ ایکچولی یہ کوڈ تھری ہے جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے تو یہ چونکہ ٹارگٹ ہے تو یہ ایک اور لیڈر ہے اب اس کوڈ سیگمنٹ میں یہ جو کوڈروپلس ہیں اس میں ایکچولی صرف یہ اب دو لیڈرس ہیں کیونکہ اس میں ایک ہی گوٹو ہے جس کی بنا پہ اب ایک اور لیڈر بن گیا یہ دو لیڈر جب آئیڈینٹیفائی ہوئے تو اب بیسک بلاکس کیسے ہوں گے وہ میں اب ہائی لائٹ کر دیتا ہوں کہ پہلے لیڈر سے اگلے لیڈر تک اور اگلا لیڈر انکلوڈنگ نہیں اس سے جو پہلے اسٹیٹمنٹ ہے وہ ایک بلاک بنے گا یہ جو بی ون ہے آپ کے سامنے میں نے دکھایا ہے کہ پہلی اسٹیٹمنٹ جو لیڈر تھی اور اس کے بعد دوسری اسٹیٹمنٹ جو اگلا لیڈر یہ جو اسٹیٹمنٹ نمبر تھری ہے اس سے پہلے ہے یہ ایک بلاک ہے اس کے بعد دوسرا لیڈر کون سا ہے اسٹیٹمنٹ نمبر تھری یہ لے کے ادھر ٹو دا نیکسٹ لیڈر سے ایک اسٹیٹمنٹ پہلے یا اینڈ آف دا پروگرام اب چونکہ یہ سارا وہ پروگرام ہے میں نے مثال میں تو صرف یہ دکھایا ہے تو اسٹیٹمنٹ نمبر 3 سے اسٹیٹمنٹ نمبر 12 جو ہے یہ اب دوسرا بلاک ہے اب بلاکس تو آئیڈینٹیفائی ہو گئے اب ذرا کنٹرول فلو دیکھیے کہ اگر میں اسٹیٹمنٹ نمبر 2 پہ بیٹھا ہوں یعنی یا ون سے میں شروع ہوتا ہوں کہ پراڈ کو میں نے زیرو کیا آئی کو میں نے ون کیا اس کے فوراً بعد پھر میں ایکسیکیوشن وائز اگر میں اس کو ایکسیکیوٹ کر رہا ہوں فرض کریں یہ اسمبلی لینگویج ہے اگر میں ایکسیکیوٹ کر رہا ہوں تو نیکسٹ اسٹیٹمنٹ میں کیا کروں گا وہ اسٹیٹمنٹ نمبر تھری ہے یعنی کہ بلاک ون سے میں پھر بلاک ٹو میں آ جاؤں گا اب بلاک ٹو میں جب میں آیا تو اسٹیٹمنٹ نمبر تھری کی پھر فور کی پھر فائیو کی six seven eight nine eleven twelve پہ جب میں پہنچا تو یہاں سے دو پاسبلٹیز ہیں یا تو میں آئی لیس دین ٹوینٹی ہونے کی بنا پہ واپس تھری پہ آ جاتا ہوں یعنی کہ اپنے ہی بلاک کو میں دوبارہ ریفر کرتا ہوں تو یہ ایک وہ لوپ ہوگا ایک ایج ہوگا جو کہ اپنے ہی نوڈ پہ واپس پوائنٹ کرے گا یا اگر I less than equal to twenty نہیں ہے تو پھر میں اس بلاک سے بھی آگے جو اسٹیٹمنٹ ہے ادھر چلا جاؤں گا جو کہ ایکچولی یہاں پہ اب ہے نہیں اب اس بنا پہ یہ جو کنٹرول فلو ہے جو کہ سمپلی میں نے انفر کیا کہ ایسے اس اس یہ سیکوینشل نیچر جو ہے کواڈروپلس کی اس کا مطلب یہ ہے تو یہ کنٹرول فلو گراف اب فائنلی بن گیا اس میں دیکھیے نوٹ جو ہیں یہ بی ون بی ٹو ہے اب ٹھیک ہے اس کے میں کانٹینٹ آپ کو دکھا رہا ہوں لیکن یہ اب وہ سی ایف جی ہے تو اس میں دو نوٹس ہیں پہلا نوڈ جو ہے وہ بلاک بی ون والا ہے اور ایکچولی یہ وہ انٹری والا ورٹیکس بھی ہوگا یعنی کہ بی ون سے کاروائی شروع ہوگی ایکسیکیوشن کے حوالے سے یا کنٹرول فلو کے حوالے سے اس کے بعد اگلا بلاک سیکوینشلی بی ٹو آتا ہے لیکن جب بی ٹو کے آخر میں آپ پہنچتے ہیں یہاں پہ دیکھیے دو ایگزٹس ہیں ایک ایگزٹ آپ سمجھ گئے ہیں کہ اگر کنڈیشن ٹرو ہوگی تو واپس اب دیکھیے گو ٹو میں نے تھری نہیں کہا واپس بی ٹو کہہ دیا یعنی کہ میں اسی بلاک میں واپس آ جاتا ہوں اور انٹری بلاک میں ٹپکلی ہمیشہ ایک پوائنٹ پہ ہوگی اس کے شروع میں ٹپکلی آپ بالکل درمیان میں آئیں گے نہیں ایکچولی آ ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے بلاک کی شروع والی وہ ایک ٹارگیٹ ہوتی ہے ہمیشہ گو ٹو کا یعنی کہ انٹری آپ ہمیشہ شروع سے ہی آئیں گے بلاک کے ایگزٹ البتہ درمیان میں سے ہو سکتے ہیں یا ملٹیپل یہاں پہ آپ کو آخر میں نظر آ رہے ہیں جو کہ واپس آپ کو اس کی شروع میں لے آتے ہیں تو یہ یہ اب اب سی ایف جی ہے ہے کنٹرول فلو گراف دیکھ لیجیے اس میں کیا ہے بلاکس ہیں اور ان کے درمیان ایجز ہیں اور یہ ایجز جو ہیں یہ کنٹرول کے حوالے سے کہ اگر آپ اس کو ایکچولی ایکچولیوٹ کریں اس پروگرام کو ان اسٹیٹمنٹس کو تو ایکسیکیوشن کے پاسبل جو ٹریسز ہیں یا ٹریک ہے یا وہ جو تھریڈ ہے ایکسیکیوشن کا وہ کہاں کہاں جا سکتا ہے یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی جس میں دو بلاکس بنے لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب آپ کے پاس بہت سارے کوڈروپلز ہوں گے جس میں بہت ساری گوٹوز ہو سکتی ہیں جو کہ اوپر نیچے اس طرح جا رہی ہیں تو کئی گرافس بنیں گے اور اس سے پھر سی ایف جی یا کئی بلاکس بنیں گے تو اس سے جو سی ایف جی بنے گا وہ آف کورس ایک لحاظ سے کمپلیکس ہو سکتا ہے لیکن گرافس جو ہیں ان کے لحاظ سے ڈیرا اسٹرکچرس کے حوالے سے ان پہ الگریدمس کے حوالے سے ہمیں کوئی ایسا خوف نہیں ہے کہ گراف بہت بڑا ہے ٹھیک ہے بڑا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ الگریدمس کا ہمیں پتا ہے کہ گراف الگریدم جو ہیں وہ پالونومیل ٹائم بھی ہیں نان پالونومیل ٹائم بھی ہیں اور اگر ہمیں نان پالونومیل ٹائم یا N P complete type algorithm استعمال کرنا پڑ گیا تو ٹھیک ہے ٹائم زیادہ درکار ہوگا اور اگر وہ الگریدم ٹھیک کام کرتے تو فائن بس یہ ہے کہ ذرا زیادہ ٹائم درکار ہوگا اور پھر وہاں پہ ذرا سا ہمیں لحاظ رکھنا پڑے گا کہ بھئی آپ کمپائلر میں بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ کام جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ایونچلی یوزر جو ہے انتظار کر رہا ہے کہ بھائی میرا کوڈ نکالو تاکہ میں اس کو آگے لنک کروں اور اس کو میں چلاؤں تو یہ باتیں اب وہ گراف گرافل والی ذہن میں آپ لے آئیں یہاں پہ اب ایک گراف بن رہا ہے تو آئیے آپ ایک ذرا سی کمپلیکس مثال دیکھتے ہیں جس میں یہ جو لیڈرز والی بات بیسک بلاکس میں لانا اور اس سے پھر جو سی ایف جی بنانا ہے وہ کاروائی دیکھ لیں ابھی تک میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بنانے کا مقصد کیا ہے ہاں وہ ایک اوور آل گول سامنے ہے کہ بھئی ایونچولی جو کوڈ ہم نے جنریٹ کرنا ہے وہ آپٹمائزڈ ہو کاسٹ کے حوالے سے وہ کم ہو سائز کے حوالے سے وہ کم ہو ایکسیکیوشن ٹائم کے حوالے سے وہ بہتر ہو یہاں پہ اب میں نے سی یا سی پلس پلس میں آپ کے سامنے کوک سارٹ پوری کی پوری روٹین پرزینٹ کی ہے کہ فرض کریں گلوبل ارے اے جو ہے وہ اس کو اویلیبل ہے تو یہاں پہ اب یہ فنکشن جو ہے ٹھیک ہے ہم اس کو ٹریس کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم دو indices low and high pass کرتے ہیں ٹپکلی اور اس کے بعد کچھ لوکل ویریبلز ہیں آپ کو یاد ہوگا کوئک سارٹ میں آپ وہ ایک پیوٹ ڈھونڈتے ہیں اور پھر جتنے ارے کے ایلیمنٹس پیوٹ سے بڑے ہیں ان کو آپ ارے کی پیوٹ کی رائٹ سائڈ پہ لے جاتے ہیں اور جتنے ارے ایلیمنٹس اس سے چھوٹے یا اکول ہیں ان کو اس سے لیفٹ سائڈ سے یعنی کہ وہ پارٹیشن کرتے ہیں تو یہ جو وائل ٹرو لوپ ہے یہ اب ایم سے لے کے این تک جو انٹریز ہیں اس ارے کی ان کو پارٹیشن کر رہا ہے یہ جو وائل لوپ وائل ٹرو جو چل رہا ہے اس کے اندر پہ ڈو وائل ہے یہاں پہ اب میں یہ الگردم تو ڈسکس نہیں کروں گا یہ سمپلی آپ آپ سمجھ گئے ہوں گے کوئک سارٹ ہے اور پھر یہ کہ وہ پیوٹ کو آخر میں میں نے اپنی صحیح جگہ پہ لا کے رکھا اور یہ آخر میں دیکھیے دو پھر ہیں بالکل آخر میں کوئک سارٹ ایم کا وہاں جے اور آئی پلس ون سے این یہ اب وہ دو حصے جو بن گئے اب ان کو میں ریکرسولی سارٹ کروں گا اب میں اس ساری چیز کا جو تھری ایڈریس کوڈ ہے وہ تو آپ کے سامنے پیش نہیں کرتا ہم کرتے یہ ہیں اس کا جو ایک قسم کا جو مین حصہ ہے وہ پارٹیشننگ الگریدم صرف اس کو لیتے ہیں جو کہ آپ میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کر دیا ہے بقیہ جو حصے ہیں اس کو میں نے فی الحال کہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ وہ وہ ہیں ہیں ایکچولی پروسیجر ہے کچھ اور ایک ایف اسٹیٹمنٹ تھی اس کے لیے جو بھی تھری ایڈریس کوڈ جنریٹ ہونا ہے وہ جو پروسیجر کال اور پھر ویریبلس کو ڈکلیئر کرنے والا معاملہ وغیرہ وغیرہ وہ ٹھیک ہے وہ ہے ہمارے لیے مثال کی خاطر جو کوڈ ہم نے دیکھنا ہے وہ یہ جو پارٹیشننگ پارٹ ہے اس کا اور دیکھیے میں نے ریکرسو کال جو ہے ان کو بھی فی الحال اگنور کر دیا ہے وہ ایونچولی ٹھیک ہے پروسیجر کالس ہیں اس حصے کو لے کے اگر آپ اپنے ہی کمپائلر سے گزاریں تو ایک جو تھری ایڈریس کوڈ نکل سکتا ہے وہ اب آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے یہ تیس اسٹیٹمنٹس ہیں ایکچولی دو کالمس میں ہیں ون سے لے کے ففٹین آپ ادھر آئیں اور اس کے بعد پھر اوپر سکسٹین سے تھرٹی تک آئیں اب آپ اس کو دیکھ کے کہیں گے کہ اس یہ کوک سارٹ یہ پارٹیشننگ ہو رہی ہے اس مجھے تو نہیں لگ رہا تو میرا خیال اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ہائی لیول اور یہ لو لیول معاملہ کیا ہے ایون یہ جو کوڈروپلز ہیں یہاں پہ بھی وہ اسمبلی لینگویج فلیور کلیئرلی نظر آ رہا ہے اینی ویز یہ ہم نے آٹومیٹکلی جنریٹ کیا ہے یہ ہمارے سنٹیکس ڈائریکٹری ٹرانسلیٹر جو تھا وہ جو ماڈیول تھا اس نے یہ ہمیں بنا دیا اس کے اندر آپ کو تحاشا ٹیمپرریز ٹی ففٹین تک نظر آ رہے ہیں اس میں گوٹوز بھی ہیں اور پھر بکیا وہ جو ایکس زی جے یہ ایکس اے وی جے آئی یہ جو پروگرام کے ویریبلس تھے وہ بھی نظر آ رہے ہیں اب ان تیس اسٹیٹمنٹس کو ہم نے بلاکس میں ڈیوائڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ایونچولی اس سے سی ایف جی بنانا ہے البردم کیا ہے کہ لیڈرز تلاش کرو لیڈرز کیا ہیں سب سے پہلی اسٹیٹمنٹ نمبر ون تو لیڈر ہوگی اس کے بعد جتنے گوٹوز ہیں ان کو دیکھو وہ کن کن اسٹیٹمنٹس کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور جن جن کو ٹارگیٹ کرتے ہیں وہ اسٹیٹمنٹ لیڈر بن جاتی ہے وہ انکنڈیشنل گو ٹو ہو یا گو ٹو اور پھر لیڈر سے اگلے لیڈر مائنس ون جو ہے وہ ایک بلاک ہے تو سب سے پہلے میں ہائی لائٹ کرتا ہوں لیڈرس کو یہ بھی ایک نظر دیکھ لیجیے پہلی statement I equal M minus one تو لیڈر ہوئی کیونکہ وہ تو پہلی ہے گو ٹوز کیا ہیں statement number eight quadruple جو ہے یا کوڈ روپل نمبر ایٹ اس میں گو ٹو فائیو ہے کوڈ روپل نمبر ٹویلو میں گو ٹو نائن ہے کوڈروپل نمبر 13 میں گو ٹو 23 ہے اور پھر کوڈروپل نمبر یہ جو 22 ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیے وہاں پہ گو ٹو 5 انکنڈیشنل ہے اس بنا پہ اسٹیٹمنٹ نمبر 5 اسٹیٹمنٹ نمبر 9 یا کوڈروپل نمبر 9 کوڈروپل نمبر 23 یہ جو ہیں یہ لیڈرز ہو گئے دیکھیے وہ گو ٹو اٹ سیلف نہیں ہے ان کے ٹارگیٹ جو ہیں وہ لیڈرز ہیں اور اسٹیٹمنٹ نمبر 14 جو ہے وہ لیڈر اس لیے بنی کہ وہ ایک گوٹو کے بعد آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ لیڈر بنی اس پہ نہ پہ اسٹیٹمنٹ نمبر نائن جو ہے وہ بھی لیڈر بن گئی کیونکہ وہ گوٹو کے بعد آ رہی ہے ٹارگیٹ کے بعد آ رہی ہے and so on anyways ان کو لے کے اب ہم ان کو پارٹیشن کرتے ہیں تو یہ بنے ہمارے بلاکس اور یہ بلاک کیسے ہیں کہ جو پہلا لیڈر اسٹیٹمنٹ ون سے ہے اس سے اگلا لیڈر اسٹیٹمنٹ نمبر فائیو پہ ہے تو اسٹیٹمنٹ ون تھرو فور جو ہیں وہ ایک بلاک میں چلے گئے پھر اسٹیٹمنٹ 5 سے لے کے 8 تک جو ہے وہ ایک اور بلاک بنا کیونکہ اسٹیٹمنٹ نمبر 9 جو ہے وہ گو ٹو کا ٹارگیٹ ہے اس کے بعد 9 سے لے کے 12 جو ہے وہ ایک اور بلاک میں ہے کیونکہ 13 جو ہے وہ بھی ایک لیڈر ہے اس کے بعد آپ آگے چلیے تو اسٹیٹمنٹ نمبر 14 سے لے کے اسٹیٹمنٹ نمبر 22 جو ہے یہ ایک اور بلاک بنا اور اس کے بعد اسٹیٹمنٹ نمبر 23 جو تھی یہ ایک ٹارگیٹ ہے گو ٹو کا تو یہ جو ہے یہ لیڈر بن گئی اور پھر اینڈ آف دا پروگرام اچھا اس کے بعد جب بلاکس بن گئے ان میں اب میں نے یہ ایجز ڈالے ہیں جو کہ سمپلی گو ٹو کو فالو کر رہے ہیں for example go to five جو ہے وہ واپس اسی بلاک میں آ جاتا ہے گو ٹو نائن جو ہے وہ بھی اسی بلاک میں آ جاتا ہے گو ٹو ٹوینٹی تھری جو ہے وہ ایک اور بلاک میں اب جا رہا ہے اب یہ ایجز اس طرح جو ہے شاید اتنے کلیئرلی سی ایف جی کی صورت پیش نہیں کر رہے لیکن اب میں کرتا یہ ہوں کہ ان کو واقعی ایک گراف کی فارم میں لاتا ہوں تو اب آپ کلیئرلی دیکھ لیں گے کہ یہ کنٹرول فلو جو ہے یہ کیسے ایک نوڈ سے دوسرے نوڈ میں جا رہا ہے اور اس کے جانے کی وجہ وہ کنڈیشنل یا انکنڈیشنل گوٹوز ہیں اور دوسرا میں نے یہ کیا ہے کہ جتنے گو ٹوز تھے ان کو ٹارگیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے بجائے اسٹیٹمنٹ لکھنے کے کہ go to five go to nine go to twenty three میں نے actually go to block up کہہ دیے یہ وہ ٹرانسفارمیشن ہیں جو کہ اب میں کر رہا ہوں یعنی کہ اب میں نے بیسک بلاکس بنا کے ان سے ایک کنٹرول فلو گراف جو ہے وہ انفر کر لیا ہے اچھا آپ یہ دیکھ کے کہہ رہے ہوں گے کہ کیا یہ کنٹرول فلو اوریجنل سی یا سی پلس پلس کے پروگرام میں نہیں تھا وہ وائل لوپ اور وہ سارا جو تھا وہ کیا بتا نہیں رہا تھا یہ کنٹرول فلو کیا ہے اب ایک لحاظ سے یہ سوال صحیح ہے کہ اب اتنی لیٹر سٹیج پہ آ کے وہ جو وائل لوپ اف دین وہ کیا تھے وہ کنٹرول فلو ہی تو تھے ان کو اب ہم کیوں نہیں دوبارہ جا کے دیکھ لیتے اب کیا ضرورت ہے کہ بھئی جب وہ تھری ایڈریس کوڈ میں آ گئے دوبارہ اس میں سے کنٹرول جو ہے اس کو نکالو اب اس کی کئی وجوہات ہیں ایک بڑی وجہ وجہ تو یہ ہے کہ بھئی جو اوریجنل پروگرام ہے وہ سی جاوا یا کسی لینگویج میں ہے اس کو ہم ایک انٹرمیڈیٹ فارم میں لے آ چکے ہیں اب ہم واپس جا کے اس لینگویج اسپیسیفک سینٹیکس کو دوبارہ دیکھیں اور اس سے پھر یہ انفر کرنے کی کوشش کریں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ تھری ایڈریس کوڈ بڑا سمپل سا ایک اسٹرکچر ہے اور اس میں یہ لیڈرز کو ڈیٹیکٹ کرنا اور اس سے پھر یہ ایجز ڈٹرمن کرنا انتہائی سمپلیفائڈ پروسیجر ہے اصل میں بات اب یہ ہوگی کہ اب ہم چونکہ وہ اسمبلی لینگویج کوڈ کے بالکل قریب آ چکے ہیں تو ہم اب واپس وہ اوریجنل جو ہائی لیول فارم تھی وہاں نہیں جانا چاہتے پھر یہ کہ یہ جو بیسک بلاکس ہیں ان میں جو اسٹیٹمنٹس ہیں یہ بڑی سمپل سی کوڈ ہیں اور ہم نے ایکچولی بیسک بلاکس اس لیے بنایا کہ ہم ان وے وہ جو ڈیوائڈ اینڈ کانکر والی بات ہے نا وہ کریں کہ ایک بلاک کو ہم ایسے بنا لیں کہ بس اوپر سے نیچے تک ایک پات ہے یہ نہیں ہے کہ کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں اب دیکھیے ہر بلاک میں ایک پوائنٹ سے آپ آتے ہیں اوپر سے اور آخر سے نکلتے ہیں اب ٹھیک ہے نکل کے کبھی آپ ادھر چلے جائیں کہیں اور چلے جائیں لیکن نکلتے آپ ایک ہی طرف سے ہیں ملٹیپل ایگزٹس آپ کو مختلف جگہ لے کے جاتے ہیں لیکن نکلتے آپ آخر سے ہی ہیں اور اوپر آپ ملٹیپل جگہ سے آ سکتے ہیں لیکن آتے اوپر سے ہی ہیں تو ایک لحاظ سے ہم نے وہ حصہ تلاش کر لیا جس میں اب سیکوینشلی ہمیں کوڈروپل نظر آ رہے ہیں اچھا کچھ تو گلوبل پکچر ہمیں پتا چلی کہ یہ کتنے جو کوڈروپلز ہیں وہ سیکوینشلی ایکسیکیوٹ کرنے اور اس کے بعد ہمیں کہیں اور پاسبلی جانا پڑے گا بعد میں آپ دیکھیں گے کہ ایکچولی یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں کوڈروپلس کی ان کو ہم ری آرڈر کر سکتے ہیں یہ وہ بات کچھ ایسے بنتی ہے کہ اگر میرے پاس A plus B plus C plus D ہے تو میں اے پلس بی پہلے کر سکتا ہوں پھر اس میں سی ایڈ کر سکتا ہوں پھر اس میں ڈی ایڈ کر سکتا ہوں یا چونکہ وہ ایسوشیٹو آپریٹر ہے تو میں میں پہلے سی پلس ڈی کر لوں اس میں پھر بی ایڈ کر لوں پھر اس میں میں اے ایڈ کر لوں یہ میرے لیے پاسبل ہے اگر وہ نیگیٹو ہے تو پھر میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں مجھے آرڈر کا تھوڑا سا لحاظ رکھنا پڑے گا لیکن اس کیس میں اگر چار پانچ پلسز ہیں تو میں یہ کر سکتا ہوں اس کی بنا پہ میرے پاس اپرچونٹی ہے کہ میں اگر ملٹیپل ایڈیشنز کرنی ہے تو شاید ان کو میں ری آرڈر کر دوں اور ایونچولی آپ دیکھیں گے کہ اس ری آرڈرنگ کی وجہ سے ایک بیسک بلاک کے اندر ہم رجسٹر جو یوسج ہے اس کو ہم آپٹومائز کر لیں گے وہ آپ کو میں مثال دکھاؤں گا لیکن اب میں ایک لحاظ سے ذرا آگے جا رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ کرنے کی وجہ کیا ہے اور ایک طریقے سے یا ایک سرسری طور پہ میں نے یہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا کہ اس سٹیج کے اوپر آپ واپس سی پروگرام یا سی پلس پلس پروگرام پہ نہ جاؤ یہیں رہو یہاں پہ یہ سمپل الگریدم سے جتنی انفارمیشن ہمیں درکار ہے وہ مل جائے گی تو اب یہ سی ایف جی بن گیا بیسک بلاک بن گیا کاروائی آگے لے کے چلتے ہیں اب کیا کرنا ہے چند ایک جو کہہ لیں پوائنٹ آف ویو سے افیشئنسی پوائنٹ آف ویو سے اینی ویز ہم نے اب اچھا کوڈ جنریٹ کرنا ہے اس میں جو اب ہم چیزیں کریں گے ایک اس میں کہہ لیں ایک بیسک الگریدم جو میں نے آپ کے سامنے یہ تین چیزیں پیش کی ہیں اس کے علاوہ اور بھی ہیں بیسک میں ہے یوز لائیونیس انفارمیشن یہ لائیو کیا چیز ہے یہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے یوز ڈیگز نوڈ نمبرنگ یہ ڈیگز میں نے آپ کو دکھائے تھے لیکن ایکچولی یہ بیسک بلاک کے ہم ڈیگز بنائیں گے یہ ابھی آ رہا ہے اور تیسرا ایک اور امپورٹنٹ ایریا رجسٹر ایلوکیشن یہ ہے کوڈ جنریشن اور ابھی وہ جو میں نے کیا تھا انسٹرکشن سلیکشن انسٹرکشن اسکیجولنگ جو ہے وہ بھی باتیں کچھ ہیں جو کہ ہم کچھ کور کریں گے کچھ ہم نہیں کریں گے تو اینی ویز یہ اب وہ ہیں بیک اینڈ کے جن کی بنا پہ ہم کوڈ جو ہے وہ بہتر جنریٹ کریں گے اسمبلی لینگویج کوڈ اب ان کو ہم باری باری دیکھیں گے آف کورس یہ کافی بڑا ایریا ہے اور اس لیے ممکن شاید نہ ہو کہ ہم ان چیزوں کو ان ڈیپتھ کر سکیں لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ سمپل مائنڈیڈ ہیں سمپل ہیں اور ان کو بڑی آسانی سے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے اور بلکہ یہ جو لائونیس والی بات ہے یہ تو آپ ایکچولی کریں گے اور اس سے پھر یہ جو رجسٹر ایلوکیشن ہے یہ معاملہ ایکچولی افیکٹ ہوگا اس میں بھی یہ لائونیس والی بات آتی ہے ڈیگز والا معاملہ پروجیکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے خیر ہم فی الحال نہیں کریں گے تو آئیے اب یہ جو ہیں ان کو دیکھیں کہ ان سے ہمیں وہ اپرچونیٹیز کیا ملتی ہیں جس سے کوڈ آپٹومائزیشن ہو سکتی ہے یا کوڈ جنریشن میں جو آپٹومائزیشن کی اپرچونیٹیز ہیں وہ کیا ہیں اب یہ جو بیسک ایک الگریدم ہے جو لائونیس کے پوائنٹ آف ویو سے اس میں ہم کرتے یہ ہیں کہ deal with each basic block individually ہم ایک ایک بلاک لیں گے اب دیکھیے ہم نے کس طرح پورا جو کوڈ روپل کا جو سیٹ تھا وہ جتنی اسٹیٹمنٹس تھی ان کو ہم نے حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے اب اس کا ایک ایک حصہ لیں گے یعنی کہ ہم اب یہ گراف پورا نہیں دیکھ رہے وہ ایک قسم کا ایک گلوبل سا ہوگا فی الحال ہم یہ جو الگریدم کرنے لگے ہیں یا جو دیکھنے لگے ہیں یہ ایک ایک بلاک کو دیکھے گا اور شاید ہمیں موقع نہ ملا جو کہ پھر گلوبل پکچر بھی دیکھے گا اکراس بلاکس وہاں پہ وہ سی ایف جی والی بات آ جائے گی تو ابھی ذرا اپنی نظر ایک بلاک تک رکھیے اور یہ بلاک کیا ہے یہ پارٹیشنڈ ایڈریس اسٹیٹمنٹس ہیں جن کو ہم یہ لیڈرز اور یہ جو ساری کاروائی کی ہے اس کی بنا پہ ہم نے اب یہ بنا لیا ہے تو ایک بلاک کو نظر رکھیے مد نظر رکھیے generate code for the block لیکن یہاں نہیں یہ تو پہلے ہم کر کیا تھا وہ سمپل مائنڈیڈ نہیں ہے یوزنگ لائونیس انفارمیشن یہ لائونیس کیا ہے آپ ذرا اس طرف چلیے at the end generate code دیکھی live values left in register اچھا کچھ لگ رہا ہے کہ میں نے بلاک کو تو لیا اس کی اسٹیٹمنٹس کو لے کے میں نے کوڈ جنریٹ کیا اسمبلی لینگویج کوڈ لیکن یہ بیچ میں کچھ لائیونیس والی بات آ رہی ہے جو کہ جنریشن میں بھی میں لائونیس دیکھ رہا ہوں اور پھر جب میں ایک بلاک کو ہینڈل کر لیتا ہوں تو ختم کرنے سے پہلے میں لائیو ویلوز جو رجسٹرز میں ہیں ان کو سیو کرتا ہوں کہاں سیو کرتا ہوں میموری میں پڑی کہاں پہ ہے رجسٹرز میں اب یہ ساری کہانی کیا ہے ذرا اس کی تفصیل اب دیکھتے ہیں پہلے یہ ذرا لائیونیس کو دیکھیے اور یہ ٹائٹل کمپیورنگ لائیو اور نیکسٹ یوز انفارمیشن فرض کریں آپ کے پاس ایک تھری ایڈریس اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ ایک بلاک میں ہے اب یاد رہے ہم ایک بلاک پہ پہنچ چکے ہیں اور بلاک میں یہ تھری ایڈریس اسٹیٹمنٹس ہیں اور اس میں ایک گو ٹو آخر میں ہوگی جس سے آپ کنٹرول فلو آگے لے جائیں گے یا اگر کوئی گو ٹو نہیں ہے تو پھر اگلے بلاک میں چلے جائیں گے تو ٹپکلی آپ کو یہ اسٹیٹمنٹس ملیں گی جو یہ اسائنمنٹ ٹائپ ہوں گی اس اسٹیٹمنٹ کے مطابق اب یہ تھوڑی سی ڈیفینیشن کہ ایکس یہ جو ویریبل دیکھیے لیفٹ پہ ہے has a next use if there is a statement s that reference x and there is some way for control to flow from the original statement to s وہ یہ دوبارہ ذرا اس ڈیفینیشن کو دیکھ لیے میں ابھی مثال دکھاؤں گا اس سے یہ کلیئر ہو جائے گی یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد اور اسٹیٹمنٹس ہے اس سے پہلے بھی اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ بلاک کا حصہ ہے اس اسٹیٹمنٹ میں تین آپرینٹس ہیں یا دو آپرینٹس ہیں اور ایک ریزلٹ ہے وائی اور زی جو ہیں وہ آپرینٹس ہیں اور ایکس جو ہے وہ ریزلٹ ہے یعنی کہ یہاں پہ وائی اور زی اسٹور ہوگا اب ذرا یہ سوچیے کہ اس اسٹیٹمنٹ کے بعد جتنی اسٹیٹمنٹس ہیں اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے کہنے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن ایک پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ اس کے بعد جتنی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اس میں ایکس جو ہے وہ کسی اسٹیٹمنٹ کے رائٹ ہینڈ سائڈ میں ہے یعنی کہ وہ اکوالٹی کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے وہ بعد میں لیفٹ پہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی کنسیڈر کریں گے لیکن فی الحال ایسا سوچیے کہ اس اسٹیٹمنٹ کے بعد جتنی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ان میں سے کسی میں ایکس جو ہے وہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے اگر وہ اسٹیٹمنٹ ملتی ہے اور آپ سیکوینشلی وہاں تک چلے جاتے ہیں یعنی کہ اس کے بعد اگلی اس کے بعد اگلی اس کے بعد اگلی اور آپ کو گو ٹو نہیں آتی آپ چلے جاتے ہیں وہاں تک تو یعنی کہ کنٹرول فلو جو ہے اس اسٹیٹمنٹ یہ جو اوریجنل ہے اس سے اگلی اسٹیٹمنٹ جس کو میں ایس کہہ رہا ہوں وہاں تک آپ پہنچ گئے تو پھر آپ کہیں گے کہ ایکس اصل میں بعد میں استعمال ہو رہا ہے یہ نیکسٹ یوز کا مطلب ایسے ہے کہ یہ جو ایکس میں نے یہاں پہ کمپیوٹ کیا یہ بعد میں کہیں استعمال ہو رہا ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اب یہ ہے نیکسٹ یوز کی ڈیفینیشن اس کی مثال دیکھ لیجئے یہ ہے کہ x equal y plus z ایک اسٹیٹمنٹ ہے بلاک کے اندر اس کے بعد کئی اسٹیٹمنٹس ہیں ایونچولی ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے t one equal x minus t three اور اس کا اسٹیٹمنٹ نمبر جو ہے وہ لیٹ سے ایس ہے مطلب نمبر ہے کہ بھئی یہ x equal y plus z جو تھی اسٹیٹمنٹ نمبر ٹین تھی اور لیٹ سے یہ ٹی ون والی جو اسٹیٹمنٹ نمبر تھرٹی ون ہے یہاں پہ آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو ایکس ہے یہ اس اگلی اسٹیٹمنٹ کی رائٹ ہینڈ سائڈ میں ایز این آپرینڈ استعمال ہو رہا ہے اس بنا پہ ہم کہیں گے کہ ایکس جو ہے اس کا نیکسٹ یوز جو ہے یہاں پہ ہے وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ بھی ٹھیک ہے وہاں پہ ایکس کو میں نے کمپیوٹ کیا ہے اور بعد میں کہیں میں نے اس کو استعمال کیا ہے تو یہ نیکسٹ چوز ہے اور نیکسٹ چوز کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ اسٹیٹمنٹ ہے جہاں پہ ایکس جو ہے استعمال ہو رہا ہے اب اس بنا پہ ہم یہ چیز کہیں گے کہ variable is life at a given point in time if it has a next use lies this whether we care about the value held by aware اب یہ ڈیفینیشن لائفنیس کی ہے لیکن یہ ذرا مثال دیکھ لیجیے اس سے اب سمجھ آ جائے گی دیکھیے کیا ہوا تھا ایکس یہاں پہ کمپیوٹ ہوا اس کے بعد یہاں پہ استعمال ہوا یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ نیکسٹ یوز ہے ایکس کا لیکن پہلی اسٹیٹمنٹ جہاں پہ ایکس ڈیفائن ہو رہا ہے وہاں پہ میں کہوں گا کہ ایکس جو ہے اس اسٹیٹمنٹ پہ لائیو ہے پھر یہ لائیونیس اور نیکسٹ یوز والی بات اب کیا بنی کہ اگر میں ایک اسٹیٹمنٹ پہ ایکس کو ڈیفائن کرتا ہوں یعنی کہ وہ left hand side of an expression یا وہ جو اسٹیٹمنٹ اسائنمنٹ اس کی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ یعنی کہ اس کو میں ایک نئی ویلو دے رہا ہوں کمپیوٹ کر کے یوزنگ ادر آپرینس اور یہ کمپیوٹڈ ویلو جو ہے یہ اگلی اسٹیٹمنٹ پہ ریکمپیوٹ نہیں ہوتی بلکہ اگلی کسی اسٹیٹمنٹ میں جا کے استعمال ہوتی ہے اور ایکچولی یہ نہیں کہ اگلی کسی اسٹیٹمنٹ میں اگلی چند ایک اور اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہیں جس میں استعمال تو یہاں پہ ایکس جو ہے وہ ڈیفائن ہوا یہاں پہ یوز ہوا تو یہ ونی نچلی اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ نیکسٹ یوز ہے لیکن ایک لحاظ سے میں نے یہ چیز یاد کرنی یا انفر کرنا کہ جب میں یہاں پہ بیٹھا تھا جب ایکس نے اسٹیٹمنٹ کو دیکھا کیا یہاں سے بیٹھے بیٹھے میں پتا چلا سکتا ہوں کہ یہ آگے ایکس کہیں استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں اگر میں کسی طرح یہ پتا چلا لوں کہ یہ جو ایکس میں نے یہ والا میں نے جو کمپیوٹ کیا ہے یہ آگے استعمال ہو رہا ہے تو یہیں پہ میں ایک ایک لحاظ سے فلیگ سا ایک انڈیکیٹ کر دوں گا کہ اس پوائنٹ پہ یہ جو ایکس کمپیوٹ ہوا ہے یہ لائیو ہے کیونکہ یہ آگے استعمال ہو رہا ہے لیکن آپ کہہ رہے ہوں گے کہ اگر ایکس جو ہے آگے جا کے پھر ریڈیفائن ہو جاتا ہے کہ x equal something like t one plus z آ جاتا ہے تو اب کیا ہوا وہاں پہ وہ پھر ریڈیفائن ہو گیا تو یہ جو پچھلا ایکس تھا یہ اب ایکچولی آگے یوز نہیں ہوا یہ ریڈیفائن ہو گیا اور پھر آگے جا کے یوز ہوگا تو یہ جو انفارمیشن ہے کہ ایک ویریبل کہاں پہ ڈیفائن ہوتا ہے کہاں پہ یوز ہوتا ہے اس کی بیسس پہ ہم اسٹیٹمنٹ لیول پہ جا کے ویریبل لیول پہ جا کے ہم انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ ویریبل لائیو ہے کہ نہیں ہے لائیو کا مطلب کہ اس پوائنٹ سے آگے کہیں یہ استعمال ہو رہا ہے یہ انفارمیشن ہم نے اب ڈٹرمن کرنی ہے اور وہ کیوں کرنی ہے ایکچولی ہوگا یہ کہ اگر ایک ویریبل لائیو ہے یعنی ایک ویریبل میں نے ڈیفائن کیا x equal y plus z اب وائی پلس زی کی جو ویلیو ہے ایڈیشن کر کے فرض کریں میں ایکس میں نہیں ڈالتا ایکس ایک میموری لوکیشن ہے میں بجائے اس کو ایکس میں ڈالنے کے ایک رجسٹر میں ڈالتا ہوں میرے پاس موقع ہے میرے پاس رجسٹر ہیں فرض کریں میں یہ کر سکتا ہوں کہ وائی پلس زی جو ہے اس کی ویلیو میں ایک رجسٹر میں ڈال دیتا ہوں اب آگے جب میں گیا جہاں پہ ایکس جو ہے اب رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے یہ جو ٹی ون میں نے اسٹیٹمنٹ ایس دکھائی تھی وہاں پہ ایکس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ تھا یہاں پہ جب میں پہنچوں گا تو یہاں پہ بجائے یہ کہ میں میمری سے جا کے ایکس کی جو کرنٹ ویلو ہے وہ لے کے آؤں میں اس رجسٹر کو استعمال کر لوں گا کیونکہ اوپر میں نے جب وہ اسائنمنٹ کی تھی تو ایکس کو میں نے میمری میں اسٹور نہیں کیا تھا میں نے ایکچولی اس کو اس رجسٹر میں رہنے دیا اور اس ایک سینس میں اس رجسٹر کو میں نے جیسے بچا لیا کہ اس میں ایکس کی ویلو میں نے رکھی ہوئی ہے اور یہ ایکس مجھے جہاں پہ بھی بعد میں استعمال کرنا ہوگا بجائے میں بار بار میمری سے ایکس کو لے کے آؤں میں اس رجسٹر کو استعمال کرتا رہوں گا اور آپ آپ فوراً سمجھ کے ہوں گے کہ جتنی دفعہ میں میموری ایکسس نہیں کرتا میری ایکسیکیوشن تیز ہو جائے گی کیونکہ میں تو رجسٹر کو ایکسس کر رہا ہوں تو ایکچولی ہوگا یہ کہ یہ لائفنیس انفارمیشن کی بنا پہ ہم رجسٹرز جو ہیں ان میں جو ویلیوز رکھیں گے ان کے بارے میں ہم ڈسیزن لے سکیں گے کہ کیا رجسٹر سے اب ویلیو کو واپس میموری میں ڈال لیں کہ نہ ڈالیں اب وہ کیوں ڈالنا پڑے گا بعض کا تو ایسا ہوگا کہ ہمیں وہ رجسٹر درکار ہے یعنی کہ سارے رجسٹر ختم ہو گئے اب ہمیں ایک رجسٹر چاہیے تو پھر ہمیں کسی رجسٹر میں سے ویلیو نکال کے میموری میں ڈالنی پڑے گی اور آپ فوراً سمجھ کے ہوں گے کہ اگر آپ کے پاس دس رجسٹرس ہیں ان میں دس ویریبلس کی ویلو آپ نے رکھی ہوئی ہے جو کہ میموری میں ابھی ڈالی نہیں ان میں سے اب آپ کو ایک چاہیے کون سا رجسٹر آپ لیں گے آپ وہ رجسٹر لیں گے جس میں وہ ویریبل موجود ہے جو کہ اب لائیو نہیں ہے یعنی کہ ایک پوائنٹ پہ جب آپ پہنچے اوپر سے ایکسیکیوشن کرتے ہوئے سارے رجسٹر بزی ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک رجسٹر مجھے چاہیے میں نے کمپیوٹیشن کرنی ہے کس کو میں خالی کروں خالی کس طرح کے رجسٹر کی ویلیو جو وہ میموری میں جا کے ڈال دوں کس کو میں پکڑوں میں اس کو پکڑوں گا جس میں ایک ایسا ویریبل ہے جو کہ اب استعمال نہیں ہونا یعنی کہ وہ لائیو نہیں ہے یعنی کہ اس کا کوئی نیکسٹ یوز نہیں ہے آگے اب چونکہ اس نے استعمال نہیں ہونا تو کوئی ایسی بات موقع ہوگا ہی نہیں کہ میں جب وہاں پہنچوں گا میں اس ویریبل کو میموری سے لاؤں گا اس نے تو استعمال ہی نہیں ہونا تو وہ ویلو میں رجسٹر سے نکال کے میموری میں ڈال دوں گا اور یہ رجسٹر اب فارغ ہو گیا اس میں اب میں کوئی اور ویلو ڈال سکتا ہوں جو کہ اب بعد میں لائیو ہوگی تو یہ وہ ساری کہانی ہے آپ کہ یہ بیسک بلاکس بنانا پھر اس میں سے لائیونیس انفارمیشن لینا اور اس کی بنا پہ پھر رجسٹرز کے ساتھ کچھ کاروائی کرنا بلکہ اب میں یہاں کہتا چلوں کہ ابھی ہم نے یہ جو الگریدم ڈسکس کیا ہے یا جو بھی کریں گے فارملی اس میں ہم ایک بیسک بلاک میں لائیونیس کریں گے جو اصل کہانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اکراس دا بلاکس بھی دیکھتے ہیں کہ ایک ویریبل جو ایک بلاک میں ڈیفائن ہوا ہے فرض کرے وہاں سے آپ کسی اور بلاک میں چلے جاتے ہیں چانسز ہے کہ وہاں پہ بھی ایکس کی ضرورت پیش آئے یہی ایکس جو ابھی کمپیوٹ کیا ہے اس بلاک میں یہ کسی اور بلاک میں ہوگا تو ایک اور ایلگردم ہے جو کہ پھر اب سی ایف جی کو لیتا ہے اور وہ اکراس بلاکس جا کے دیکھتا ہے کہ کون سے ویریبل لائیو ہیں یعنی کہ ادھر جو ویریبل ڈیفائن ہو رہا ہے وہ کس بلاک میں جا کے استعمال ہوتا ہے اور اگر کنٹرول اس بلاک سے اس بلاک میں جا سکتا ہے اور یہ ویریبل ادھر میں نے رجسٹر میں رکھا ہے تو میں رجسٹر میں رہنے دوں گا جب میں اس بلاک میں پہنچوں گا تاکہ وہاں پہ ایکس کی ویلیو کے لیے مجھے میموری میں نہ جانا پڑے اور رجسٹر سے ہی مجھے یہ ویلیو مل جائے یہ وہ گلوبل ایک لحاظ سے لائونیس اور نیکسٹ یوز انفارمیشن جو ہے جو کہ ہم شیورلی آپ کور نہیں کر سکتے اس کے لیے اور ایلگردمس ہیں بلکہ جو کتاب کا چیپٹر ٹین ہے اس میں ایکچولی یہی ہے کہ کس طرح آپ سی ایف جی سے اکراس بلاکس جا کے یہ انفارمیشن لیتے ہیں تو یہ میں نے تمہید باندھی ہے کہ یہ ساری آپٹومائزیشن کاروائی کیوں ہو رہی ہے کیسے کریں گے اور اس کا مقصد کیا ہے ایونچولی ایک مقصد یہ ہے کہ رجسٹرس کو ہم نے زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے وہ انسٹرکشن اسکیجولنگ انسٹرکشن سلیکشن وہ ساری بھی کاروائی ہے لیکن ایک امپورٹنٹ کاروائی جو ہے وہ خاص طور پہ یہ رجسٹر ایلوکیشن ہے جو کہ آپ ایکچولی کریں گے اپنے پروجیکٹ میں تو آئیے اب یہ جو لائونیس والا معاملہ ہے اس کا ایک فارمل الگریدم دیکھتے ہیں جو کہ ایک بیسک بلاک پہ آپریٹ کرے گا اور اس کی بنا پہ آپ اپنا کوڈ جنریٹر جو بنائیں گے اس میں ایکچولی اس انفارمیشن کو استعمال کر کے آپ رجسٹر ایلوکیشن کریں گے اور اس سے آپ کو کلیئرلی نظر آئے گا کہ کس طرح آپ کئی یہ جو میموری ٹرپس ہیں کہ ادھر سے میموری سے جا کے ویلو لے کے آؤ یہ اوائڈ کریں گے کیونکہ وہ ویلو رجسٹر میں موجود ہوگی اس کے لیے کچھ ڈیٹا اسٹرکچر بھی ہمیں بنانے پڑیں گے تو آئیے آپ یہ کاروائی اب ہم شروع کرتے ہیں کمپیوٹنگ لائف ان پٹ جو ہے ایک بیسک بلاک ہے میں نے یہ انڈیکیٹ کیا کہ ہم پورا سی ایف جی ابھی نہیں لے رہے وہ چونکہ آپ میں اتنا ٹائم نہیں ہے وہ ہم یہاں پہ کور نہیں کر سکتے ایٹ لیسٹ ہم ایک بلاک میں کر سکتے ہیں اور آپ اس کاروائی سے سمجھ جائیں گے کہ اکراس بلاکس ہمیں شاید کیا اور کرنا پڑے اس کی جو آؤٹ پٹ ہوگی for each statement set of life variables ہر جو بیسک بلاک میں اسٹیٹمنٹ ہے کوڈروپل اس کے ساتھ ہم ایک انڈیکیٹر لگائیں گے ایک سیٹ لگائیں گے کہ اس اسٹیٹمنٹ پہ یہ ویریبل لائف ہیں یعنی کہ اس اسٹیٹمنٹ کے بعد یہ ویریبل آگے کہیں استعمال ہوتا ہے وہ کیسے میتھڈ ہے یہ یہ الگریدم دیکھ لیے پھر بعد میں مثال سامنے آئے گی تو پھر انشاءاللہ یہ ایک یہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ آپ پہلے یہ کریں کہ بیسک بلاک میں جتنے نان ٹیمپرریز ہیں ان کو لائیو میں ڈال دیں ایک سیٹ بنائیں اس کو کہیں کہ یہ لائیو سیٹ ہے اب یہ نان ٹیمپرریز کون سے ہیں یہاں پہ اب وہ سمبل ٹیبل آئے گا کہ سمبل ٹیبل کنسلٹ کرو بیسک بلاک میں جتنے ویریبلس ہیں وہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں وہ تو کلیئرلی نظر آ رہے ہیں وہ تو سارے آپرینٹس اور ریزلٹس ہیں ان میں سے جتنے ٹیمپرریز ہیں وہ کون سے ہیں نام ان کا ہم نے ٹی ٹی ون ٹو رکھا تھا لیکن سمبل ٹیبل میں ہم ان کو ڈالا تھا اور میں نے کیا تھا کہ سمبل ٹیبل میں ہم ایک انڈیکیٹر ڈال دیں گے کہ جب بھی ہم compiler generated variable symbol table میں ڈالتے ہیں تو اس کو ہم مارک کر دیں گے کہ یہ کمپائلر جنریٹڈ ٹیمپرری ہے اس کے علاوہ جو ہیں وہ نان ٹیمپرریز ہیں یعنی کہ وہ تو یوزر کے ویریبلس ہیں ان تمام کو وہ ویریبل جو اس بلاک میں ہیں اب یہ نہیں کہ سارے پروگرام میں نہیں صرف اس بلاک میں جتنے نان ٹیمپریز ہیں ان کو ایک سیٹ میں ڈالیں اور اس کو کہیں کہ یہ لائیو سیٹ ہے یعنی کہ اس میں جتنے ہیں وہ لائیو اس کے بعد ایک لوپ چلائیں جو کہ بلاک کی آخری اسٹیٹمنٹ سے پہلی اسٹیٹمنٹ کی طرف آئے گا یعنی کہ نیچے سے اوپر آئے گا یہ فور لوپ دیکھیے آئے last statement to the first statement of the block یعنی کہ اوپر سے نیچے نہیں آئیں گے نیچے سے اوپر جائیں گے اور پہلا کام آپ کر چکے ہیں کہ جتنے سیٹ میں ویریبل ہیں یہ وہ نان ٹینپرز ہیں جو اس بلاک کے ہیں آپ نیچے سے اوپر جب آئیں گے تو آپ کو ایک ایک اسٹیٹمنٹ ملتی جائے گی اور for each statement i x equal y of z یعنی کہ آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ ملے گی یہ ملے گا بلاک کے اندر اس اسٹیٹمنٹ پہ آپ یہ جو کرنٹ لائف سیٹ ہے جو بھی ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں یہ سیٹ ایکچولی چینج ہوتا رہے گا لیکن جو بھی اس وقت ہے اس کو اس کے ساتھ لگا دیں کہ اس اسٹیٹمنٹ پہ لائف سیٹ جو ہے ویریبلس کا وہ یہ ہے اس کے بعد سیٹ کو ماڈیفائی کریں وہ ایسے کہ remove x from the set اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایکس کو ہم نے سیٹ سے کیوں نکالا کیونکہ یہاں پہ تو وہ چینج ہو گیا یہ تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آ گیا یعنی کہ اس کے بعد وہ لائیو نہیں ہے اور وائی جو ہے یا اس سے پہلے تک وہ لائیو نہیں کیونکہ یہاں تک اگر لائیو تھا تو یہاں پہ آ کے وہ ریڈیفائن ہو گیا اس اسٹیٹمنٹ آئی مائنس ون تک شاید وہ لائیو ہو سکتا تھا remove x from the set اب وہ نہیں رہے گا اور add y and z to the set اب دیکھیے وائی اور زی جو ہے وہ لائیو میں آگے کیونکہ دیکھیے وائی اور زی یہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں ہم نیچے سے اوپر جا رہے ہیں یہ ذہن میں رہے تو وائی اور زی جو ہے وہ ایڈ ہو جائیں گے ایکس جو ہے وہ نکل جائیں گے تو initially let say x y z جتنے تھے وہ سارے سیٹ میں تھے یہاں پہنچے تو ایکس نکل گیا اور وائی اور زی انٹر ہو گئے لیکن اسٹیٹمنٹ آئی کے ساتھ جو سیٹ لگا ہے وہ اس ریموول اور ایڈیشن سے پہلے ہے اب یہ میں انڈیویجلی اگر اسٹیٹمنٹ اینیمیٹ کر کے دکھاؤں تو بات وہی ہے کہ میں لاسٹ سے آخر تک آخری اسٹیٹمنٹ سے شروع ہو کے پہلے جا رہا ہوں یہاں پہ میں نے ایک اسٹیٹمنٹ کو لیا اس کے ساتھ میں نے اٹیچ کیا اب آپ ڈیٹا اسٹرکچرس کی سینس میں سوچیے کہ اٹیچمنٹ کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو کوڈ روپل ارے ہم نے بنائی ہے لیٹ سے اس میں ہم ایک پوائنٹر رکھ دیتے ہیں جس میں ہر وقت یہ جو سیٹ ہے اس کی جو ویلو ہوگی وہ ہم یہاں پہ اسٹور کر لیں گے اب سیٹ ہم کیسے اسٹور کر سکتے ہیں یہ تو ایک سمپل سیٹ ڈیٹا اسٹرکچر ہے remove x from the set and add y and z to the set یہ جو کاروائی ہے کہ لائونیس انفارمیشن ہم نے جنریٹ کر لی اس کو پھر ہم کوڈ جنریشن میں استعمال کریں گے اور اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کوڈ جنریشن پھر ویسے ہی ہوگا کہ اوپر والی پہلی اسٹیٹمنٹ بیسک بلاک ہی ہم نے لی اور اس کے کورسپونڈنگ اسمبلی لینگویج جنریٹ کی لیکن جیسے ہم ایک اسٹیٹمنٹ کو لیں گے اس میں جتنے ویریبل انوالوڈ ہیں ایکس وائی زی جو بھی آتے ہیں ان کی ہم لائیونیس انفارمیشن کنسلٹ کریں گے کیونکہ دیکھیے ہم ہر اسٹیٹمنٹ کے ساتھ لائیونیس انفارمیشن لگا رہے ہیں یہ لائیونیس انفارمیشن جو ہے جیسے کہ میں نے ارض کیا ایک سمپل سا سیٹ ہے اور ایونچولی آپ دیکھیں گے یہ کہ بجائے ایک پورا سیٹ بنانے کے وہ جو سمبل ٹیبل ہے اس میں ہم یہ جو ویریبل ہیں ان کو مارک کر دیں گے کہ اس اسٹیٹمنٹ پہ وہ لائیو ہے اس اسٹیٹمنٹ پہ وہ لائیو نہیں ہے تو دونوں طریقے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ آپ سیٹ لگا دیں بے شک لنک لسٹ چھوٹی سی لگا دیں یا یہ کہ ہر اسٹیٹمنٹ جو ویریبلس ہیں ان کو مارک کر دیں کہ یہ لائیو ہیں کہ نہیں ہیں کیونکہ یہی انفارمیشن ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اینی ویز ایلگردم سمپل کے باٹم آپ اسکین کرو بلاک کو اور یہ سیٹ جو ہے اس کو کمپیوٹ کرتے جاؤ اور جب بھی ایک اسٹیٹمنٹ پہ پہنچو سیٹ کی کرنٹ ویلو اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اٹیچ کر دو اور پھر سیٹ کو اپڈیٹ کر کے اوپر چلے جاؤ اور پھر اوپر سے ہم نیچے آئیں گے کوڈ جنریٹ کرنے کی خاطر اور اس دفعہ ہم اب دیکھیں کس طرح یہ تھوڑا سا گلوبل پرسپیکٹو آ گیا کہ ہم ایک اسٹیٹمنٹ کو آپ نہیں لیں گے ایک اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ہم ان ویریبلس کے نیکسٹ یوز کی انفارمیشن کو بھی ہم رکھیں گے اور اس بنا پہ جیسے میں نے ارض کیا کہ ویلوز ہم رجسٹر میں چھوڑیں گے یا اس کو ہم نکال دیں گے خیر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم یہ مثال کے ذریعے دیکھیں گے کہ یہ کیسے اور پھر ایونچولی اس بیسس پہ وہ رجسٹر ایلوکیشن الگریدم بھی ہم ڈیولپ کریں گے جو کہ آپ پھر امپلیمنٹ کریں گے یہ گفتگو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم جاری رکھیں گے اور مکمل بھی کریں گے میری تجویز کہ آپ کتاب میں لیکچر نوٹس میں یہ ایک نظر ضرور دیکھ لیجئے اگلے لیکچر تک خدا حافظ